سخت مصیبت کے وقت اللّہ اسلقا جیلا آفیتق و صبر اعلی بلیتک و الى رحمتک یا اللہ میں آپ سے آپ کی طرف سے ملنے والی جلد عافیت کا اور آپ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کا اور دنیا سے آپ کی رحمت کی طرف نکلنے کا سوال کرتا ہوں جو مصیبت زدہ یہ دعا مانگیں تو ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور مل جاتی ہے جو بھی ملے خیر ہی خیر ہے